نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیس بن مریم او کما قال علیہ الصلاة والسلام میری انتہائی محترم ماں اور بہنوں اور امت مسلمہ کی غیور بیٹیوں اور مجلس میں موجود بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں آج کی یہ مبارک مجلس جو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم اور پاکیزہ خواتین کو یاد کرنے کے لیے ان کے مشن کو یاد کرنے کے لیے بلائی گئی ہے ہمارے ہاں خواتین کے لیے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ گھر میں رہ کر جس قدر ہو سکے دین کی خدمت کریں اللہ کو راضی کریں اپنی گھریلو زندگی کو اور اپنے گھریلو معاملات کو شریعت کے مطابق چلائیں اس وجہ سے خواتین کے جلسے اجتماعات کم ہوتے ہیں لیکن ماؤں بہنوں کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے ان کے جذبے اور قربانی کو دیکھتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کبھی کبھار اس طرح کی مبارک محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایام میں خواتین کو خصوصی خطاب فرمایا کرتے تھے خواتین کے بغیر نہ کوئی پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے اور نہ خواتین کی اصلاح کے بغیر دین کی کوئی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے اس وجہ سے آسمانوں پر اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے جب قرآن مزید اتارا تو اس میں خواتین کے لیے مستقل بیانات اور آیتیں نازل کی گئی ہیں اسلام نے عورتوں کو نظر انداز بھی نہیں کیا اور یورپ کی طرح ردی ٹوکری میں ڈال کے استعمال بھی نہیں کیا اسلام نے عورت کو یاد رکھا ہے اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام اور مرتبہ دیا ہے اسلام نے عورت کی ذمہ داریاں اور اس کی حدود کو اچھی طرح سے متعین فرما دیا ہے بلکہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے دوسرے مذاہب کی عورتیں اس مقام کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی آج کی یہ نشست ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کے لیے ہے اس لیے انہی کے ساتھ چند باتیں ہوں گی جو مرد حضرات بطور محرم کے ساتھ تشریف لائے ہیں اللہ کرے انہیں بھی کوئی کام کی بات جو آخرت میں کام آ جائے سننے کو مل جائے دین تو ایک ہی ہے مرد سنیں یا عورتیں جو دل کے کان کھول کر اور دل کی آنکھیں کھول کر سنے گا اور دیکھے گا اسے اپنے ارد گرد اور اپنے دائیں بائیں ایسی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جس سے اس کی آخرت سنور سکتی ہے بن سکتی ہے میری مسلمان ماں اور بہنوں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے جس طرح سے دین کے معاملے میں قربانی پیش کی ہے ہم انشاءاللہ آپ کو اس بات کا موقع دیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکیں اللہ کے فضل و کرم سے بناتے عائشہ کے نام سے رسالہ نکلا ہے ہر مہینے نکلتا ہے پانچ شمارے اس کے نکل چکے ہیں اور پورے ملک میں اور باہر کے ملکوں میں خواتین کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی الحمدللہ دیکھنے میں آ رہی ہے کئی بڑی خواتین نے تو رابطہ کر کے یہاں تک فرمایا کہ ہم اب زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتی ہیں اگلے مرحلے کے طور پر کہ خواتین کو کس انداز میں یہ بات سمجھائی جائے کہ ان کا کام ہے کیا ان کی ذمہ داری ہے کیا اس سلسلے میں ہم نے اجتماع کا آغاز کیا ہے اور آج پہلا اجتماع یہاں بھاول پور کی سرزمین میں ہو رہا ہے یہاں کی مسلمان مائیں بہنیں خوش نصیب ہیں کہ آج مجاہدین کے اس اجتماع کا آغاز انہی سے ہوا اللہ کرے یہ آغاز تحریک بناتے عائشہ کے لیے ایک بہترین بنیاد فراہم کر بات دراصل یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں ویسے تو یہ ایک شادی حال ہے روزانہ یہاں ڈھول ڈھمکے بھی ہوتے ہیں ساز اور گانے بھی ہوتے ہیں شور شرابہ بھی ہوتا مگر ہم تو اپنی جھولی میں غم کی سوغات لے کے بیٹھے ہیں اپنا تار تار دل لے کے بیٹھے ہیں اور اس غم کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں جس غم نے آج ہمارے کسی گھر میں سکون باقی نہیں چھوڑا ہماری کسی گلی میں سکون باقی نہیں چھوڑا ہمارے لیے خوشیاں منانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں ہمارے لیے ہنسنے اور مسکرانے کا کوئی ایسا موقع ہے ہی نہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا میں حیران ہوتا ہوں ان مسلمانوں پر جو آج شادیوں کے بھی جشن مناتے ہیں دل کھول کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اپنے چہروں پر جھوٹی مسکراہٹیں اور جھوٹے کاتے لگا کر اپنے اندر کے غم کو اور اپنی اندر کی پھٹن کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں دو چیزیں ہیں جنہوں نے آج امت مسلمہ کو اس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اگر ہم نے اپنا رخ نہ بدلا تو میری ماؤں بہنوں سن لو جس طرح ہندوستان کی ماں اور بہن کا بیٹا اور بھائی آج مندر کے باہر کھڑے ہو کر بتوں کا پہرا دے رہا ہے کہیں یہ حشر تمہیں بھی اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنا پڑ جائے دو مصیبتیں ہیں ہم پر ان دو مصیبتوں سے چھٹکارے کے بارے میں سوچنا ہوگا اور ہم میں سے ہر فرد کو محنت کرنی ہوگی ہم میں سے ہر فرد کو قربانی دینی ہوگی پہلی مصیبت ساری دنیا پہ مسلمانوں پہ ہونے والے وہ دردناک مظالم ہیں کہ جن میں ہر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جن کی شدت ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی کس کس ظلم کا میں تذکرہ کروں یہی کافر جنہیں آج ہم نے اپنا خدا سمجھا ہوا ہے جنہیں ہم نے اپنا مقتدا پیشوا سمجھا ہوا ہے جن کی خاطر ہم اپنے نبی سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں جن کی خاطر ہم اپنے رب سے بھی ناطا توڑ لیتے ہیں ان بد بخت کافروں نے کشمیر سے لے کے چیچنیا تک افغانستان سے لے کے فلسطین تک کوسو بوسنیا اور البانیہ سے لے کے اسپین تک ساری دنیا میں مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے اس ظلم و ستم کی ایک جھلک اگر دیکھنی ہو تو ہندوستان میں بند اپنے قیدی بھائیوں کے ان خطوط کو دیکھ لو جو وہ چھپ چھپ کے وہاں سے لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ان کے ساتھ کافر کیا ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اگر اس ظلم کو دیکھنا ہے تو کافروں کے پروردہ احمد شاہ مسعود کی جیلوں میں بند اپنے مجاہد ساتھیوں کے حالات پہ نظر ڈالو جن بیچاروں کی آہیں اور سسکیاں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں مگر کوئی مسلمان مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر آج مسلمانوں پہ کافروں کے رویے کو دیکھنا ہے ہندوستان کی ریاست آسام کی اس عورت سے جا کے پوچھو جس کی گود سے اس کا بچہ چھین کر ذبح کیا گیا اس کے ٹکڑے کر کے اسے کڑھائی میں تلا گیا اور پھر اس کی ماں کو مجبور کیا گیا کہ تمہیں یہ ٹکڑے کھانے پڑیں گے ایک ماں اپنا بچہ کھانے پہ مجبور ہوگی یہ ظلم آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا آج سے پہلے یہ ظلم جانور بھی ایک دوسرے پر کرنا کرنا نہیں کرتے مگر یہ کافر بدبخت ان مظالم میں بھی ہمیں رگڑ رہے ہیں پیس رہے ہیں ہزاروں جوانیاں آج جیلوں کے اندر سسک سسک کے دم توڑ رہی ہیں مسلمانوں کی داڑیاں نوچی جاتی ہیں جب وہ پیاس کی وجہ سے پانی مانگتے ہیں ان کے منہ میں پیشاب کر دیا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان مظلوموں کے تذکرے پہ آیتیں اتاری تھی تاکہ مسلمان غافل نہ ہو جائے مگر مسلمان اپنی شادیوں میں غافل ہو گئے دوسرے مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے قرآن مجید ان عورتوں کی چیخیں بیان کرتا ہے ان بچوں کی آہو پکار بیان کرتا ہے ان حالات میں جب چند مجاہد اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں لوگ ان پر بھی تنقیدیں کرتے ہیں میری ماں بہنوں کیا وہ تمہاری بیٹیاں اور مائیں نہیں ہیں کیا وہ تمہاری بہنیں نہیں ہیں جنہیں انڈیا کے ہندو بے آب کر رہے ہیں جنہیں یورپ کے ظالم کافر تباہ و برباد کر رہے ہیں کیا وہ تمہاری بہن نہیں ہے جو چند دن پہلے اخباری تصاویر کے مطابق اپنا دو مہینے کا بچہ ہاتھ میں لے کر کھڑی تھی اور بچے کے سر سے خون بہ رہا تھا ہاں یہودی ظالموں نے اس بچے کے سر میں گولی مار کر یہ معصوم بچہ ماں کی گود میں واپس ڈال دیا تھا وہ اپنے تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی آج ہماری مسلمان ماں بہنوں کو اپنے جھگڑے یا یاد اپنی باتیں یاد ہے اپنا میک اپ یاد ہے اپنی جوتے یاد ہے اپنے کپڑے یاد ہے اپنے چہرے کا پاؤڈر اور ڈسٹمبر یاد ہے اپنی غلازتیں یاد ہے مگر اس ماں کا کیا ہوگا اگر تم مسلمان بیٹیاں ہوتی تم ان مسلمان بھائیوں کی فکر کرتی ان مسلمان بیٹیوں کی فکر تمہارے دلوں کے اندر ساری دنیا میں آج اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں میں اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ ان کی عورتیں اور بچے ہیں آج کسی ایک جگہ سے ہمیں نہیں ڈسا جا رہا روزی کے دروازے مسلمانوں پہ بند کیے گئے تاکہ ان کے بچے بھوکے مرے پھر ان کے دلوں سے اسلام کی محبت کو کھینچا گیا تاکہ ایک دوسرے کی مدد بھی نہ کر سکے کس کس بستی کا حال سناؤ ہمارے پاس تو ساری دنیا کے دکھڑے آتے ہیں ساری دنیا کا غم آتا ہے میری ماں بہنوں یہ مجاہد پاگل نہیں ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر خونی لکیریں عبور کرتے ہیں کسی درد نے انہیں بے چین کیا ہے یہ وہی درد ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں لے گیا تھا یہ وہی درد ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد کے میدان میں لے گیا تھا یہ وہی درد ہے جس نے اما عائشہ کو میدان جنگ میں مشکیزہ اٹھانے پہ مجبور کیا تھا کہ اپنے زخمیوں کو پانی پلاتی پھر رہی تھی وہی اما عائشہ جس کے تقدس کے لیے آسمان کے آسمان سے قرآن کے رکو نازل ہو رہے تھے یہ درد تھا ایک مسلمان بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا تھا تو ساری قوم بے چین ہو گئی تھی ساری قوم بے چین ہو گئی جانے قربان کرنے کے لیے میدان میں نکل آئے تھے لڑائی ہو گئی تھی مرد بھی نکلے تھے عورتیں بھی نکلی تھی وہ کھولا پتہ نہیں آج کیوں ہمارے گھر میں پیدا نہیں ہوتی جس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس کی رات جن کا آرام ختم ہو گیا اور وہ گھوڑے پہ مردانہ لباس پہن کے میدانوں میں جنگ کرتی پھرتی تھی آج کہاں گئی وہ غیرت کہاں گیا وہ دکھ کہاں گیا وہ درد کوئی اپنی اپنے دسترخوان کے بچے ہوئے لکمے بھی اٹھا کر کسی مسلمان مظلوم کو دینے کے لیے تیار نہیں آج تو ہر کوئی اپنی اپنا سب کچھ بنانے کی فکر میں مر رہا ہے رو رہا ایک دردناک داستان ہے یاد رکھو یہودیوں کے مرد اور عورتیں اپنے مذہب کی خاطر لڑنے کے لیے میدانوں میں اتر چکے ہیں یاد رکھو ہندو اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے میدانوں میں اتر چکے یاد رکھو عیسائی اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر چکے مگر مسلمان کہاں ہے مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں کہاں ہیں کوئی تو سینما کے اندر جا کے بیٹھی ہے کسی نے گھر میں گھر میں سینما کھول دیا ساری زندگی ان گناہوں میں بسر ہوتی ہے جانوروں کی طرح زیادہ مال بنانے کی لالچ میں بسر ہوتی اور ملتا تب بھی اتنا ہے جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہوتا آج جو ساری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہمارے دروازے کو بھی کھٹ رہا ہے یاد رکھنا یاد رکھنا ہمیں وہ دن یاد ہے جب سوریا جسے شام ملک شام جسے آج سوریا کہا جاتا ہے وہاں مسلمان عورتوں کو برقع پہننے کے جرم میں سڑکوں پہ کپڑے اتارے گئے اور ان کے سروں کے اندر گولیاں برسائی گئی وہی ماحول یہاں لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور جب تم اپنی مسلمان ماؤں بہنوں کی مدد نہیں کرو گی تو اپنا کیا بچے گا آخر اللہ دیکھ رہا ہے اے موج حوادث ان کو بھی دو چار سپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں کچھ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ مصیبت ہم پہ آتی ہے کسی کے دل میں جذبہ خیر پیدا ہو جائے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے ورنہ غفلت ہی غفلت ہے غفلت ہی غفلت ہے یہ تو ایک مصیبت تھی اگر میں اس کا مزید تذکرہ کروں تو یقیناً آپ حضرات کو وہ حقائق معلوم ہوں گے جو گھر میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلتے ٹی وی آپ کو نہیں دکھائے گا کہ فلسطینی ماں پر کیا بیت رہی ہے وہ تو آپ کو غفلت سکھائے گا یہ ایک مصیبت ہے اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو غلبہ آتا فرمائے اس مصیبت کا چھٹکارا صرف جہاد کے ذریعے ہوگا صرف اور صرف جہاد کے ذریعے ہوگا اور آپ کے مسلمان بیٹے اور بھائی میدانوں میں نکل چکے ہیں الحمدللہ آپ ان کے لیے دعا کریں آپ ان کی کمر مضبوط کریں ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ خون کے ہر قطرے کا حساب چکائیں گے انشاءاللہ اپنی ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو بچائیں گے انشاءاللہ نہ بچا سکے تو خود بھی دنیا سے چلے جائیں گے مگر بے غیرتی کی زندگی سے عزت کی موت بہت اچھی ہوتی ہے دوسری مصیبت جو پہلی مصیبت سے کچھ کم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جس قوم سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے اور اسے گناہوں پر لگا دیتا ہے یہ مصیبت کہ آج ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہر شخص اللہ کو باغ اللہ کا باغی اور اللہ کو ناراض کرنے والا ہے یہ مصیبت اتنی تیزی سے پھیل گئی کہ آج میں زور کی نماز میں سوچ رہا تھا کہ جو لوگ گناہ نہیں کرنا چاہتے ان سے بھی زبردستی کروائے جاتے ہیں اس لیے کہ گناہوں کی حفاظت کے لیے اب طاقت کو استعمال کیا جا رہا ہم زور کی نماز پڑھ رہے تھے باہر آئس کریم بیچنے والا آیا اور اس نے ساز بجانا شروع کیا اللہ ہم تو تیرے سامنے کھڑے تیرا نام لینا تھا اس منحوس آواز کو سننے کے لیے نہیں کھڑے تھے نماز میں مگر زبردستی سنائی جا رہی اگر اس کو پکڑ کے روکو یا تمبی کرو تو پولیس آ جائے گی گناہ کی حفاظت کے لیے کہ کیوں روکا ہے اس کا حق ہے یہ میوزک بجائے گا یہ ساز بجائے گا تم نماز میں بھی سنو تم مجبور ہو اللہ اتنے گر گئے ہم کہ سکون سے اب نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہم نے گناہوں کو آج اس طرح سے پالا ہے کہ ان گناہوں نے ہماری دنیا کو بھی سیاہ کر دیا ہماری آخرت کو بھی برباد کر کے رکھ دیا کیا بچا ہے آج پاک دامن لوگ کم ملیں گے اور بدکار لوگ اتنے ہوں گے کہ گننے پہ نہیں آتے اور ان قیامت کے دن ان بدکاروں کی شرم گائے چہروں پہ لٹکی ہوں گی کیا منظر ہوگا اللہ کے سامنے کس طرح سے کھڑے ہوں گے آج نمازی تھوڑے نظر آئیں گے بے نمازی بے شمار نظر آئے گا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو یوں پھینک دیا نعوذ باللہ جس طرح سے کسی دشمن کو پھینکا جاتا ہے آقا مدنی نے درد سے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ زمین میں لوگ دھسنا شروع ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا لوگ بندر اور سور کی شکل کے بن جائیں گے اللہ کے نبی کیا یہ بھی ہوگا کہاں ہاں جب ہر طرف گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی اور لوگ شرابیں پینا شروع کر دیں گے تو پھر لوگ زمین میں بھی دھسیں گے اور بندر اور سور بھی بچ جائیں گے زمینیں تو دھسنا شروع ہو گئیں ابھی مانسیرا میں ہمارے مدرسے کے قریب پوری کی پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی ہر گھر پہ ڈش انٹینا لگا تھا جب آسمانی بجلی گری ہے تو کسی کو چیخنے کی بھی فرصت نہیں ملی کسی کو آواز نکالنے کی بھی فرصت نہیں ملی اور جہاں تک سور اور بندر کا بننا ہے اللہ معاف کرے اصلی سور اور بندر تو قرب قیامت میں آخری دنوں میں جا کے بنیں گے مگر آج گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان سور سے بدتر ہو گیا ہے بندر سے بدتر ہو گیا ہے آپ نے کسی سور کو دیکھا کہ کسی کے گھر میں اٹھ کے ماں بہن بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا یہ جو دوسروں کے گھروں میں گھس کے ماں بہن بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کیا یہ سور سے بدتر نہیں بندر تو انسان کی تھوڑی بہت نقلیں اتارتا ہے لوگوں نے تو آج میوزک بجاتے بجاتے نبی اور رسول اور صحابہ کی نقلیں اتارنا شروع کر دی کسی ڈرامے والی کیسٹ کو سن لو کسی لطیفوں والی کیسٹ کو سن لو اللہ پر مزاق اس کے رسول پر مذاق صحابہ پہ مذاق دینداروں پہ مزاق علماء کا مذاق داڑی کا مذاق جس موڑ پر آپ جا کے دیکھ لو بندروں سے زیادہ بری حرکتیں ان کی آج تک کسی سور نے کسی بندر نے کسی ماں بہن بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا مگر رستے میں کھڑے ہوئے یہ جانور جو آج شہوت سے بھرے ہوئے ہیں بہنوں پر سیٹیاں بجاتے ہیں گھروں کو برباد کرتے ہیں اللہ کے دین کا بیڑا غر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسجدوں کے باہر جا کے فساد ڈالتے ہیں بندر اور سور کسی سے چھین کے کھانے سے بچتا ہے مگر یہ سود کھائیں گے رشوت کھائیں گے حرام کمائیں گے ہر بری حرکت کریں گے بندروں اور سوروں کی کون سی ایسی عادت ہے جو انہوں نے اپنے اندر اختیار نہیں کی میرے مسلمان بھائیوں میری مسلمان بہنوں ان گناہوں نے آج ہمیں کسی کام کا نہیں رہنے کسی کام کا نہیں رکھ زہر فساد الفساد فی البر والبحر خشکی میں بھی فساد پھیل گیا سمندر میں بھی فساد پھیل گیا ایسی بیماریاں آ گئی جن کا نام کسی نے نہیں سنا تھا ایسے دکھ آ گئے کہ جن دکھوں کو کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا ہر طرف پریشانی مصیبت گھروں میں جھگڑے جادو ہو گیا سونا ہو گیا پریشانی ہو گئی جس گھر میں جاؤ بے سکونی ہے باہر دیکھو تو بڑی کوٹھی نظر آئے گی اندر جاؤ تو آپس میں بات چیت بھی نہیں کسی کا منہ ادھر کسی کا منہ ادھر مردہ مر جاتا ہے لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے کیا جائے گا ہاتھ کی راڈو گھڑی کون اتارے گا اس کے خوبصورت کپڑے کون اتارے گا باہر کھڑی ہوئی گاڑی کس کے نام لگے گی پلاٹ کس کے نام ملے گا بوڑھا باپ بیٹھا ہوتا ہے بیٹا اٹھا کے لے جاتا ہے انگوٹھا لگوا کے آئے گا کہ یہ جائیداد مجھے ملے گی یہ جائیداد مجھے ملے گی صبح اٹھیں گے گناہ کریں گے دوپہر کو ہوں گے گناہ کریں گے رات کو سوئیں گے گناہ کریں گے گلیاں گناہوں سے بھر گئی ہر طرف گانے کی آواز ہر طرف میوزک کی آواز ہر طرف تصویر بازی ہر طرف ٹیلی ویژن ہر طرف وی سی آر ہر طرف ننگی تصویریں ہر طرف فحاشی ہر طرف بے حیائی ہر گلی کے اندر کفر بھر گیا ہر گلی میں بے سکونی بھر گئی لوگوں سوچو تو صحیح کدھر جا رہے ہیں اللہ کا عذاب کس کس انداز میں آ رہا ہے کوئی شخص آج سکون میں نظر نہیں آتا اطمینان میں نظر نہیں آتا ہم نے اللہ کو چھوڑ کے آخر پایا کیا اس مصیبت نے آج یہ حالت کر دی کہ نمازی لوگوں کے گھروں میں بے نمازی بچے پیدا ہوئے آپ سمجھتے ہوں کہ بے نمازی ہونا کوئی چھوٹی سی بات ہے میرے یارو بے نمازی ہونا کفر کرنا ہے کفر کرنا ہے کافروں والی حرکت ہے کافروں والی حرکت یاد رکھنا جتنے ہمارے گناہ بڑھتے جائیں گے اتنا ہماری زندگیوں سے سکون اور اطمینان نکلتا چلا جائے میری ماں بہنوں خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آؤ آج ہزاروں عورتوں میں ایک بھی ایسی نہیں ملتی جو پورا پردہ کرتی ہو تمہیں پردہ کرنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے آخر قبر میں بھی تو منہ ڈھک کے ہی جانا پڑے گا یا وہاں بھی منہ کھول کے لیٹی رہو گی کہ جو چاہے دیکھتا چلا جائے تم تو اللہ کی پیاری بندیاں ہو تمہیں بے پردہ ہونے میں کیا ملتا ہے آخر بہنو بتاؤ تو صحیح زیادہ مرد اگر تمہارا چہرہ دیکھ لے اس سے تمہیں ملتا کیا ہے آج این جی اوز والے آئے ہماری بچیوں کو لے گئے کوئی آج ایر ہوسٹس بنی مردوں کے سامنے مسکراتی پھر رہی ہے کوئی اس کو بلاتا ہے گھنٹی بجا کے کہ آ میرے پاس مجھے فلاں چاہیے ادھر بھاگے گی ادھر بھاگے گی تجھے خدا نے یہ مقام دیا تھا کہ تیرے ایمان کو بطور مثال پیش کیا اور تجھے فخر ہے کہ تو ایئر ہوسٹس بن گئی ہزاروں عورتوں میں سچے دل سے پردہ کرنے والی جو کہتی ہو کہ اللہ میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے یہ پردہ کیا یہ اپنے خامن باپ بھائی کی خاطر نہیں کیا اللہ تیری خاطر کیا میرے ننگے سر کو کوئی غیر مارم نہیں دیکھے گا میرے چہرے کو نہیں دیکھے گا اللہ نے مجھے لاڈ پیار سے بنایا ہے میں ویسی رہوں گی آج ہم ہزاروں عورتوں میں کوئی بھی ایسا نہیں پاتے مجبوری ہے پردہ باز لوگوں کی کر لیا کر لیا نہ کیا نہ کیا آخر قرآن مجید میں اللہ نے کتنے پیار سے تمہیں پردے کا حکم دیا تھا کتنی محبت سے تمہیں یہ حکم دیا تھا اللہ کی محبت کو ٹھکرا کر پھر ساری زندگی لوگوں کے جوتے پڑتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں آج ہزاروں عورتوں میں ایک بھی ایسی نہیں ملے گی جو توجہ کے ساتھ نماز پڑھتی ہو وقت کے اوپر بس پڑھ لی پڑھ لی نہ پڑھی نہ پڑھی ساری جہان کے گندے کپڑوں میں نماز پڑھی خاون نے آ کے کہا ولیمے پہ جانا تھا کہا اتنا دیر سے بتایا مجھے سلیل کرانا تھا مجھے لوگوں کے سامنے ابھی مجھے ایک گھنٹہ چاہیے کم از کم تیاری کرنے میں پالش کرنے میں ڈسٹمبر کرنے میں چونا کرنے میں نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے جیسے تیسے اور جب لوگوں کو دکھانے کا وقت آیا تو فیشن ہو گیا اپنے الماریوں میں تیس تیس چالیس چالیس جوڑے رکھ کے بیٹھنے والی بہنوں تمہاری مسلمان بہنوں کے پاس پہننے کے لیے دوپٹہ اور اوڑھنی بھی نہیں کیا جواب دو گی اللہ کے سامنے جا کر یہ جوتوں کے لگے امبار یہ کپڑوں کے ڈھیر کیا جواب دو گی اللہ تعالیٰ کو جا کر کس منہ سے جاؤ گی جب تار تار دامن والی بہنیں بھی قیامت کے دن کھڑی ہوں اور کہیں گے کہ اللہ ہمیں کوئی دوپٹہ دینے والا نہیں تھا ہمارے سر پہ کوئی اور نہیں رکھنے والا نہیں تھا ایسی خواتین بھی آج زندہ ہیں جن کے پاس ایک جوڑا کپڑوں کا ہے کیا اپنا ایک جوڑا ایسی خاتون کو نہیں بھجوایا جا سکتا ایک ہی گلی میں رہنے والوں بعض کے گھروں میں کھانے بچ بچ کے گر رہے ہوتے ہیں اور بعض عورتیں اپنے بچوں کو بھوکا بلک بلک کے سلا رہی ہوتی ہیں مگر گناہوں نے ہمیں کسی کام کا چھوڑا ہو تو ہمارے اندر کوئی خیر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے ہزاروں عورتوں میں ایک عورت نہیں ملتی جو توجہ سے نماز پڑھتی ہو خاون نے کچھ کہہ دیا باپ نے کچھ کہہ دیا آنکھوں میں سے آنسو ایک کے بعد دوسرا یہی آنسو اگر اللہ کے سامنے نماز میں گرتے خدا کی قسم تقدیر بدل کے رکھ دیتے یہ آنسو تقدیر بدل کے رکھ دیتے مگر اللہ کے سامنے رونے والیاں پتہ نہیں کہاں چلی گئی کاش تم اللہ کے سامنے رونے والیاں ہوتی تمہارے بھائیوں کو میدانوں میں فتح ملتی تمہارے قیدی ساتھی چھوٹ جاتے مگر آج اپنے مطالبات پہ رونے اپنی مکاری اور عیاری پہ رونے کے لیے اپنے بیٹے کو بیوی کا مخالف بنانے کے لیے رونے والی ساسیں بہت ہیں اپنے خامند کو ماں کا مخالف بنانے کے لیے رونے والی بیویاں بہت ہیں مگر نماز میں اللہ کے خوف سے جہنم کے انگاروں سے قبر کے کیڑوں کے ڈر سے رونے والی عورتیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی قبر آنے والی ہے اس میں کیڑے بھی ہیں موت کا وقت آنے والا ہے اس میں سختی بھی ہے جہنم تیار ہے اس میں انگارے بھی ہے کوئی ہے جو رو رو کے اس کو بجھا سکے کاش یہ عورتیں اپنے رونے کا انداز بدل لیں تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں ایک عورت نہیں ملتی جو کہتی ہو کہ میں توجہ سے اللہ کے لیے پورے وقت پہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتی تحجد تو دور کی بات ہے نوافل تو دور کی بات ہے ہزاروں عورتوں میں کوئی ایک عورت ایسی نہیں ملتی جو اپنی زبان پر لازم کر لے کہ جھوٹ نہیں بولوں گی غیبت نہیں کروں گی اللہ کو ناراض نہیں کروں گی یہ وہ دو مصیبتیں ہیں ایک کافروں کی مصیبت وہ ہم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں اس کا علاج یہ کہ ہم سارے مجاہد بن جائیں جتنے مرد بیٹھے نیت کریں کہ انشاءاللہ مجاہد بنیں گے جہاد کے خلاف باتیں کر کر کے عمر بیت گئی داڑیاں سفید ہو گئیں لیکن نبی کو بدر سے کوئی نہیں نکال سکتا نبی کو عہد سے کوئی نہیں نکال سکتا جہاد کی قرآن مجید کی ساڑھے چار سو آیتوں کو قرآن سے نہیں نکالا جا سکتا نبی کی سیرت میں سے ستائیس غزوات نہیں نکالے جا سکتے اسلامی دور میں سے تلوار برچھی کا ذکر نہیں نکالا جا سکتا نبی کی وراثت میں سے برچیاں تلواریں نیزے نہیں نکالے جا سکتے کیوں جہاد کی مخالفت کر کے کفر اختیار کرتے ہیں مسلمان ہمیں چاہیے جہاد کریں مجاہد بنے عورتیں اپنے بچوں کو بیٹوں کو بھائیوں کو مجاہد بنائیں بنائے بچوں کو دودھ پلائے اس لیے کہ یہ مجاہد بنیں گے اسلام کے لیے محنتیں کریں گے میری بھی بخشش ہو جائے گی اس نیت سے اپنے بھائیوں اور بچوں کی تربیت کریں تب جا کے کافروں کا ظلم انشاءاللہ رک جائے گا اور اللہ نے چاہا تو جلدی ہونے والا ہے جلدی ہونے والا ہے ہر طرف فتوحات ہے مسلمانوں کی افغانستان میں فتح ملی کہ نہیں ملی الحمدللہ مبارک ہے وہ ماں ایک ماں نے دس بیٹے شہید کرائے تھے پھر اپنے خامند کو بھیجا وہ بھی شہید پھر خود مردانہ لباس پہن کے گئی شہید ہو گئی عرب کی عورتوں نے اپنے بچے بھیجے یہاں آ کے لڑے پیچھے خود بھی آ گئی کہ ہم بھی جا کے لڑیں گی میدانوں میں جا کے توپیں چلائیں باقاعدہ ان خواتین نے آج افغانستان میں ایک لاکھ بیس ہزار عالم تیار ہو رہے ہیں ان سب کا ثواب اس اما کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا جا کے جنت بنا گئی اتنی بڑی جنت کے لوگ دیکھتے دیکھتے رہ رہ جائیں گے اس کو کتنا بڑا ثواب کشمیر میں فتوحات ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی الحمد للہ ہو رہی ہیں انڈیا تک پہنچ گئے ہیں مجاہدین اللہ کے فضل و کرم سے تاجکستان میں اور چیچنیا میں اور فلسطین میں وہ دور تو آنے والا ہے ہماری ماؤں بہنوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے زیورات میں وقت کی آج ہی ہمارے کچھ دوست باہر ملک سے آئے تھے مجھے لا کے زیور دیے کہ ایک بہن نے کہا کہ ہاتھ میں دے کے آنا کہ مجاہدین کے لیے استعمال ہونے چاہیے ایسے زیورات کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے الحمد میں وہاں گیا ایک گاؤں میں ایک ہمارا ساتھی تھا میرے ساتھ میرے اس حفاظتی دستے میں شامل ہوا کرتا تھا شہید ہو گیا میں اس کی ماں کو مبارکباد دینے گیا تو میں جا کے بیٹھا اندر سے آواز آئی کہتے ہیں امیر صاحب کونوں مبارک ہو گئے پائی شہید ہو گیا ہے خود اس نے مبارک دی میں نے کہا آپ کو مبارک ہو کہا میری مبارک تب ہوگی جب یہ چھوٹے بچے کو بھی لے جاؤ گے اسے بھی مجاہد بنا کر اللہ کے رستے میں یہ بھی شہادت پائے گا تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ ساری عورتیں شاہی بازار میں جا کے کپڑے نہیں خرید رہی کچھ جنت خریدنے میں بھی لگی ہوئی ہیں الحمدللہ کچھ اللہ کو راضی کرنے میں بھی لگی ہوئی ہیں جا کے کاش ہماری عورتوں میں پوری طرح غیرت جاگ جائے تو ان دکانداروں سے جا کے پوچھے کہ تم نے اما ہوا اور اما عائشہ کی بیٹیوں کے بت بنا کے ان پر ننگی ساڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں کس طرح سے تم نے ہماری ماں بہن بیٹی کا دل دکھایا لیکن جب عورتیں خود بے پردہ ہو کے بازار جائیں گی تو دکانداروں کو بھی پھر موقع ملے گا وہ جس طرح سے چاہیں گے ہماری ماں بہن بیٹی کو رسوا کریں گے دوسری مصیبت گناہوں سے چھوٹ اس کے لیے آج ہم سارے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے ساری خواتین آج اللہ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا مگر پھر بھی تو ہمیں روزی دیتا رہا اللہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہم پر پردے ڈالتا رہا اگر تو پردے نہ ڈالتا تو لوگ کتوں سے بھی زیادہ دلیل کرتے اللہ ہم تیری نافرمانی میں بڑھتے رہے اور تیری رحمتیں ہم پر اضافہ ہوتی چلی گئی اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا تو ہمیں روزی دیتا رہا کھانا دیتا رہا اللہ ہم نے تجھ سے رخ موڑا پھر بھی تو نے ہمیں موت نہیں دی تو نے ہمیں غفلت سے نہیں مارا توبہ کا دن دے دیا اللہ ہم نے تیرے نبی کا بھی دل دکھایا اللہ ہم نے تیرے دین کا ایک ایک طریقہ چھوڑا مگر پھر بھی تو ہمیں بچاتا رہا سنبھالتا رہا بس جو ہونا تھا ہو گیا آج سے میں تیری بندی بن گئی کس سے محبت کی ہے تجھ جیسی محبت کسی سے نہیں تجھ جیسا ڈرنا کسی سے نہیں تجھ جیسی امید کسی سے نہیں مانگنا ہے تو صرف تجھ سے لینا ہے تو صرف تجھ سے رونا ہے تو صرف تیرے سامنے ہنسنا ہے تو تیرے لیے جینا ہے تو تیری خاطر مرنا ہے تو تیری خاطر اللہ جان چاہیے میں حاضر ہوں اللہ مال چاہیے میں حاضر ہوں اللہ میرا ساری رات کا قیام چاہیے اللہ میں حاضر ہوں اللہ میرا تن من دھن چاہیے میں حاضر ہوں بس تو راضی ہو مجھ پہ ایک رحمت کی نظر فرما دے جب اس طرح سے اللہ سے باتیں کریں گے رات کو اٹھ اٹھ کے اللہ میرے اندر سے تکبر کو نکال دے بے حیائی کو نکال دے غیبت کو نکال دے گناہوں کو نکال دے اللہ فرمانی کو نکال دے اللہ میں نے دوسروں کو دین بہت سمجھایا خود مجھے سمجھنے کی توفیق دے دے اللہ میں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی سے مانگے گا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ داغ ہوگا جو مالدار ہو کے مانگے گا قیامت کے دن اس کے چہرے پر آگ ہوگی اللہ میں لوگوں سے مانگتی رہی اللہ اب میں صرف تجھ سے مانگوں گی میں خاون سے نہیں میں والد والد سے نہیں میں بھائی سے نہیں میں دنیا سے نہیں میرا تیرے ساتھ ناتا ہو گیا تیرے ساتھ رشتہ ہو گیا اللہ میری راتیں تیرے لیے گزریں گی میرے دن تیرے لیے گزریں گے اللہ میں تیری بندی بن چکی ہوں تم اس سے اپنے دین کا کام لے جو عورت اس طرح سے توبہ کرے گی اللہ اس سے وہ کام لیں گے وہ کام لیں گے کہ مرد بھی اس کی جنت کو دیکھ کے قیامت کے دن دیکھتے رہیں گے کہ کہاں پہنچ گئے اللہ باقی جس نے گناہ کیے تو کتنے دن کر لیں گے کتنے دن مزے لینے ہیں تو کتنے دن تماشے کرنے ہیں تو کتنے دن وہی گھر جہاں کہہ کے ہوتے تھے ٹی وی کے اندر آج ہم نے ان کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے ان عورتوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے جن کو بڑا فخر ہوتا تھا کہ میں اتنا میک اپ کر کے نکلتی ہوں تو لوگ مجھے دیکھتے ہیں آج وہاں پھیلاتی ہے کوئی بھیک دینے والا نہیں میری ماں بہنوں اللہ والی بن جاؤ خدا کے لیے اللہ والی بن جاؤ گھروں میں سکون آ جائے گا چھوڑ دو آپس کی لڑائی ایک دوسرے سے جلنا حسد کرنا چھوڑ دو جب آپ نے ان دو چیزوں پر اپنے شعور کو بیدار کر لیا آپ کے دل میں دوسرے مسلمانوں کی کڑھن پیدا ہو گئی اپنی فکر نکل گئی اور دوسروں کی فکر پیدا ہو گئی تو ایک سیڑھی آپ نے طے کر لی دوسرا اپنے گناہوں کے بارے میں اپنی فکر پیدا ہوگی کہ اللہ میں نے گناہ چھوڑنے ہیں کوئی نافرمانی نہیں کرنی تب آپ کہلائیں گی بنت عائشہ حضرت عائشہ کی بیٹی سچی بیٹی پیاری بیٹی اللہ کو منہ دکھانے والی بیٹی تو جو ان دو چیزوں کا شعور اپنے اندر پیدا کر لیں گی جو خواتین انہی کے ذریعے سے انشاءاللہ بناتے عائشہ کی تحریک چلے گی انشاءاللہ اس ملک میں اسلام آئے گا گلی گلی میں کوچے کوچے میں اسلام آئے گا یہاں کفر نہیں آ سکتا انشاءاللہ یاد رکھنا بہت لوگوں نے کوشش کر لی اسے بھی ترکی اور مصر اور شام بنا لے نہیں بنا سکتے اس لیے کہ ہماری ماں بہن بیٹی بیدار ہو رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی بھی پوری توفیق عطا فرمائے دعا ہوگی سب رات دعا کر کے جائیں دعا سے پہلے کوئی نہ جائے